کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام قلمیں گھس جائیں گی ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے او صاف کبھی ختم نہ ہوں گے اگر اس کائنات کا کوئی شخص کوئی انسان اس دنیا کے سارے انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے بیٹھ جائے اور ساری عمر وہ اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کو ہو شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان اور آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے روشن سورج اور چاند یہ خموش درخت یہ با ادب فرشتے یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا یہ زناٹے بھرتی طاقتور ہوا یہ بیچھی اور پھیلی ہوئی زمین الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں زندگی دینا پھر اس زندگی کو واپس لے لینا رزق عطا کرنا اور پھر اس رزق کے اندر وسط اتانا بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازنا بیٹوں کے خواہش مندوں کی خواہش پوری کرنا بیٹیوں کے آرز مندوں کی آرزو پوری کرنا بیماروں کو شفا دینا تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات دلانا مشکلات میں گھرے انسانوں کی مشکل کشائی کرنا حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا بے بسوں اور بے کسوں کو بے بسی اور بے کسی سے نجات دلانا یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف ایک عرش والے رب کے ہاتھ میں ہیں اور کسی کے نہیں آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی کانوں کو سننے کی طاقت اسی نے عطا کی دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے عطا کی آسمان سے می اسی کا برسایا ہوا زمین سے اناج اسی کا اگایا ہوا وہ ایک نہیں وہ دو نہیں وہ دس بیس پچاس سو نہیں بے شمار اور لا تعداد نعمت ہم کو دے چکا ہے لیکن آج بھی اس کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں جس طرح ان نعمتوں کو دینے سے پہلے بھرے ہوئے تھے اور ہم ایک نہیں دو نہیں دس بیس پچاس سو نہیں بے شمار اور تعداد نیم کے اپنے رب سے لے چکے ہیں لیکن آج بھی ہماری محتاجگی ویسی کی ویسی ہے جیسی نیمتوں کو لینے سے پہلے تھی نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو سکتی ہے نہ کبھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا اور ہمارا رب تو وہ ہے ہمارا خالق تو وہ ہے ہمارا مالک تو وہ ہے ہمارا رازق تو وہ ہے ہمارا معبود تو وہ ہے ہمارا الہ تو وہ ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہو پھر ان پہاڑوں میں ایک گم نام سا پہاڑ ہو پھر اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہو پھر اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہو پھر اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو پھر اس سوراخ کے اندر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہو تو ہمارا رب وہ ہے جو اس چیونٹی کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے پر بھی قادر ہے اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب بے شمار اولا تعداد درود و سلام ہو اس نبی علیہ السلاۃ وسلام پر وہ نبی کہ جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی وہ نبی کہ جن کی آمد کی خوشخبری ہر اس نبی نے دی جو اس دنیا میں آیا اور وہ نبی کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مناروں میں گونجتی ہے دعا ہے کہ اللہ کی ساری رحمت کے سارے خزانوں کے سارے دروازے کھل جائیں آپ کی ذات مبارکہ پر کہ آپ کی ہر بات ہر قول ہر فعل ہر عمل ہمارے لیے قابل حجت ہے واجب تعمیر ہے اور سب سے بڑھ کر باعث نجات ہے حضرات انسان کی تخلیق کا مقصد انسان کی حیات کا مقصد اور قرآن مجید کا مرکزی مضمون تمام انبیاء تمام رسل اور تمام پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد وہ ایک نقطے کے اوپر تھا ایک ہی بات کے اوپر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اللہ تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا اس دنیا کے اندر بجایا جائے آپ قرآن مجید کے سیاق کے اوپر غور کریں سیرت کے سیاق کے اوپر غور کریں اس دنیا کے سیاق کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہی اس دنیا کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہی آسمان سے کتابوں کے نزول کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہی انبیاء و رسول کو بھیجنے کا مقصد ہے قرآن مجید کی ابتدا اس ابتدا کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے اللہ کی الوحیت سے اللہ کی ربوبیت سے اللہ کی وحدانیت سے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ قرآن مجید کی ابتدا ہے یہ قرآن مجید کا آغاز ہے یہ قرآن مجید کی شروعات ہے الحمد للہ توحید الوحیت رب العالمین توحید ربوبیت الرحمن الرحیم توحید و صفات یہ قرآن مجید کی ابتدا یہ قرآن مجید کا آغاز یہ قرآن مجید کی شروعات جس کا تعلق اللہ کی توحید کے ساتھ ہے قرآن مجید کے خاتمے اور قرآن مجید کے اختتام کا تعلق بھی اللہ کی توحید کے ساتھ ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس اعوذ برب الناس توحید ربوبیت مالک الناس توحید و صفات الہ الناس توحید الوحیت قرآن مجید کی ابتدا کا تعلق اللہ کی توحید سے قرآن مجید کی انتہا کا تعلق اللہ کی توحید سے اب آ جائیے ذرا سیرت کی طرف سیرت کی ابتدا سیرت کے آغاز سیرت کے شروعات کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے آپ صفا کی بلندی پہ چڑھے کوہ صفا پہ چڑھنے کے بعد آپ نے کہا الناس یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ یہ سیرت کی ابتدا ہے یہ سیرت کا آغاز ہے یہ سیرت کی شروعات ہے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس کے اندر یہ نقطہ بھی موجود ہے یا ایوہ الناس لوگو یہ نبی وہ ہیں یہ پیغمبر وہ ہے یہ رسول وہ ہے کہ اس سے قبل آدم آئے موسا آئے عیسیٰ آئے یعقوب آئے یوسف آئے ہارون آئے شعیب آئے سلیمان آئے داود آئے زکریہ آئے آئے جتنے انبیاء آئے جتنے پیغمبر آئے جتنے رسول آئے یا قوم یا قوم کہتے رہے یا قومی یا قومی کہتے رہے یہ واحد نبی ہے یہ واحد پیغمبر ہے یہ واحد رسول ہے جس کی پہلی صدا یا قوم نہیں یا ایوہ الناس یہ لیمیٹڈ نہیں یہ محدود نہیں یہ محدود نہیں ہے یا ایوہ الناس میں پوری دنیا کا نبی پوری کائنات کا نبی پوری دنیا کا نبی ہوں اور رہتی دنیا تک کے لیے نبی یہ سیرت کا آغاز ہے آپ نے کیا کہا لا الہ الا اللہ لوگو لات بھی جھوٹا منات بھی جھوٹا عزا بھی جھوٹا حبل بھی جھوٹا تین سو ساٹھ بت بھی جھوٹے دیوی دیوتا جھوٹے گرجے جھوٹے منتر جھوٹے سلیب جھوٹی اللہ ایک اللہ سچا ہے ایک اللہ حق ہے باقی سب جھوٹ باقی سب باطل معبودان باطل جھوٹے خداؤں کی پوجا کو چھوڑ دو اس کی کو چھوڑ دو اللہ ایک اللہ کی توحید کو سمجھو تفلحون کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے یہ سیرت کا آغاز ہے اس آغاز کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے سیرت کا اختتام اور سیرت کا خاتمہ اس خاتمے اور اس اختتام کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے ہے نبی علیہ السلام وسلام جب بستر مرک کے اوپر ہے قریب الموت ہے آخری حالتیں ہیں آخری ساعتیں ہیں آخری گھڑیاں ہیں آپ نے ایک دعا کی ایک بد دعا کی اس دعا کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے بد دعا کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے آپ نے دعا کیا کی اللہم لا تجعل قبری اوثانا یعبد اے اللہ قریب ہے موت کا وقت پیغام اجل قریب ہے موت کا وقت قریب ہے میں محمد علیہ السلاۃ وسلام آپ سے التجا گنا ہوں آپ سے دعا گو ہوں اللہ ملا تجال اوسان یعبد میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی پوجا ہو اس کی پرستش ہو اس کی عبادت ہو یہاں عبادت کی جائے یہاں پوجا ہو اے اللہ نانا میری قبر کو بت نہ بننے دینا اس دعا کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے ایک آپ نے بد دعا کی اس بد دعا کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے وہ بد دعا کی تھی لعن اللہ اتخذوا قبورہ انبیائہم مساجدہ یہ بد دعا نہیں اپنی امت کو آگاہی ہے اپنی امت کو آگاہی ہے سیرت کا اختتام ہے قبر کا ذکر ہے آپ نے کیا بد دعا کی آپ نے کہا اللہ کی لانت ہو یہودیوں کے اوپر اللہ کی پھٹکارے ہوں عیسائیوں کے اوپر ان یہودوں پہ اللہ کی ان یہودیوں پہ اللہ کی لانت ان عیسائیوں پہ اللہ کی پھٹکارے کیوں اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ ان کے انبیاء ان کے جب دنیا سے چلے جاتے قبر کے اندر ان کے وجود اقدس کو ان کے پاکیزہ وجود کو رکھ دیا جاتا منو مٹی ان کے اوپر ڈال دی جاتی یہ ان کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اس عمل کی وجہ سے اللہ کی لانتے پٹکار نصارہ بے یہ سیرت کا اختتام ہے اس اختتام کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے اب آ جائیے انسان کی تخلیق مقصد حیات انسان کی تخلیق اس دنیا کی تخلیق اس کی شروعات اس کی ابتدا کا تعلق بھی اللہ کی توحید کے ساتھ ہے اللہ کا قرآن اس بات کے اوپر شاہد اور گواہ ہے وما اے انسان تیری تخلیق کا مقصد جنات کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے وما خلقت الجن الا صرف ایک اللہ کی عبادت صرف ایک اللہ کی بندگی صرف ایک اللہ کے سامنے عبادت کی جائے اسی کی بندگی ہو وہی الہ ہے وہی رب ہے وہی معبود ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے یہ انسان کی تخلیق کی ابتدا ہے اس دنیا کا آغاز ہے اس دنیا کی شروعات ہے اس کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے اس دنیا کے خاتمے کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے ابن ماجہ میں روایت ابو داود میں حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زمین کے سینے کے اوپر زمین کے سینے کے اوپر جب تک ایک بھی وہ شخص باقی ہے جس کے دل اور سینے کے اندر ایمان باقی ہے توحید باقی ہے ایک بھی مومن موجود ہے ایک بھی مواحد موجود ہے صحیح العقیدہ موجود ہے اسلاف کے منہج کے اوپر قائم اور کھڑا ہے اس ایک شخص کی وجہ سے قیامت قائم نہیں ہوگی قیامت کا زلزلہ نہیں آئے گا اس ایک مومن کے لیے اس ایک مواحد کے لیے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے اس ایک مواحد کے لیے سورج طلوع ہوگا سورج غلوب ہوگا اس ایک مومن مواحد کے لیے آسمان سے می برسے گا زمین سے اناج اگے گا زمین و آسمان کے نظام کو اللہ نے قائم رکھا ہے تو اس توحید کی وجہ سے اس اکیلے ایمان والے کی ایمان کی وجہ سے جب اس کی سانسیں رک جائیں گی اس کا جسم بے جان ہو جائے گا اس کا جسم بے جان اور بے حرکت ہو جائے گا پھر قیامت کا زلزلہ آئے گا دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا تو کیا پتا چلا کہ انسان کی تخلیق اس کی شروعات کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے ہے اس دنیا کے خاتمے کا تعلق بھی اللہ کی توحید سے ہے انسان کی حیات کا مقصد بھی یہی مقصد ہے ایک اللہ کی عبادت ایک رب کی بندگی صرف اسی کا نام اس دنیا کے اندر گونجے انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا مقصد آسمان سے قرآن آیات اور آسمان سے دیگر کتب کے نزول کا مقصد یہی ایک مقصد ہے یہی ایک مقصد ہے یہاں ایک بات آپ سن کے حیران ہوں گے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالی ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر دے قرآن مجید کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصہ وہ ہے جس کو مادانی صورتیں کہا جاتا ہے دوسرا حصہ وہ ہے جن کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے مکی سور اور قرآن مجید کے نزول کا زمانہ اور دور تئی سال کے قریب تئی دور نزول وہی یہ زمانہ ہے قرآن مجید کے نزول کا دو حصوں میں تقسیم کیا اہل علم نے قرآن مجید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 دین آپ کو ملے گا مدنی صورتوں کے اندر ملے گا اور مکی صورتوں کے اندر کثرت کے ساتھ کوئی چیز ملے گی تو اللہ کی توحید آپ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابتدا کرتے ہیں اپنی دعوت کا تو آپ نے سن لیا سب سے پہلے آپ جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے اس کا ماحول کیا تھا قاتل قتل سے چور چوری سے ڈاکو ڈاکے سے زانی زنا سے بدکار بدکاری سے لطف اٹھا رہا تھا نبی آدم کی گمراہی کا یہ ٹھیکے دار یہ شیطان ملعون اپنی کامیابیوں کے اوپر برہنہ رقص کر رہا تھا کہ اس معاشرے کے اندر معصوم بچیوں اور زیر دست غلاموں کی دردناک چیخو پکار قیامت سے پہلے قیامت سغرا کا منظر پیش کر رہی تھی ایسے حالات کے اندر ایسے معاشرے کے اندر جب محمد علیہ السلاۃ وسلم دائی بن کے مبلغ بن کے واعظ بن کے مسلح بن کے صفا کی چوٹی پہ چڑھے تو آپ نے کیا کہا یہ نہیں کہا لوگو چوری نہ کیا کرو اللہ ناراض ہوتے ہیں بدکاری سے رک جاؤ اللہ خفا ہوتے ہیں اور زنا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا گناہ ہے نہیں قتل سے نہیں روکا چوری سے نہیں روکا زنا سے نہیں روکا ڈاکے سے نہیں روکا سب سے پہلے دعوت دی قولو لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ یہ اساس ہے یہ بنیاد ہے یہ اصل ہے یہ جڑ ہے جب تک معاشرہ توحید کے اوپر کھڑا نہیں ہوگا قائم نہیں ہوگا اس کی جڑوں کے اندر اللہ کی توحید نہیں ہوگی اس کی بنیادوں کے اندر اللہ کی توحید نہیں ہوگی جب معاشرے کے اندر معاشرے کی بنیاد کے اندر اللہ کی وحدہ نیت نہیں ہوگی معاشرہ سدھرے سب سے پہلے تو اب قرآن مجید کا اسلوب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ تیرہ سال اللہ نے یہی مسئلہ نازل کیا ہے کثرت کے ساتھ توحید اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردبار تھے حلیم تبا تھے نازک مزاج تھے رقیق القلب تھے تحمل برداشت صبر جیسا کسی کے اندر نہیں اپنی بات آتی گوارا کر لے برداشت کر لے صحابہ کی بات ہوتی کہتے کوئی بات نہیں برداشت کرو صبر سے کام لو یہ دعوت کا راستہ توحید کا راستہ صبر کا راستہ ہے صبر آزما راستہ ہے بڑے بڑے کٹن اس کے اندر حالات آتے ہیں لیکن آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی توحید کی باری آتی پھر چپ نہیں رہتے تھے پھر خاموش نہیں رہا کرتے تھے بہت کمال کا آپ کا سر زخمی ہے سر مبارک زخمی ہے آپ کے دنتان مبارک گر چکے ہیں منہ سے لہو بہ رہا ہے ستر صحابہ جامع شہادت کو نوش کر چکے ہیں ستر لاشیں زمین پہ تڑپ رہے ہیں زخموں کی زخمیوں زخمی خود بھی ہو چکے ہیں آپ کے ساتھی بھی زخمی ہو چکے ہیں ادھر لشکر کفار ادھر لشکر اسلام ادھر ابو سفیان کافروں کے لیڈر بھی ہے سپاہ سالار بھی ہے سالار لشکر بھی ہے کھڑے ہوتے ہیں مسلمان نہ ہوئے تھے آواز بلند کی آواز دی صدا دی آواز کیا تھی افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں ایک ایک کرنا ایک ایک کی دہائیاں واحد واحد کرنے والوں عہد عہد کرنے والوں مجھے بتاؤ تمہارے نبی تمہارے رسول تمہارے پیغمبر تمہارے قائد تمہارے لیڈر تمہارے سالار تمہارے سپاہ سالار محمد علیہ السلاۃ والسلام زندہ موجود ہے اگر زندہ ہیں تو مجھ کو جواب عمر پاس ہی تھے رضی اللہ تعالی کہتے اللہ کے رسول جواب غصے میں آئے آپ نے کہا نہیں اس نے مجھے پکارا ہے خاموشی اختیار کرو جواب نہیں دینا اللہ کے رسول کا حکم تھا علیہ وسلام عمر چپ ہو جاتے ابو سفیان سمجھے شاید محمد علیہ سلاد وسلام شہید کر دیے گئے پھر کھڑا ہوا کہا فیکم ابو بک اور مسلمانوں میں نے محمد کی بات کی جواب نہیں آیا علیہ سلاۃ وسلام مجھے بتاؤ کہ ابو کحافہ کا بیٹا ابو بکر تمہارے بیچ زندہ موجود ہے اگر زندہ موجود ہے تو مجھ کو جواب عمر پھر غصے میں آتے ہیں اللہ کے رسول علیہ سلاۃ وسلام وہ للکار پہ للکار لگائے جا رہا ہے کبھی آپ کا نام کبھی ابو بکر کا نام مجھے اجازت دیں میں اس کو منہ توڑ جواب دوں آپ نے کہا نہیں خاموشی اختیار کرو چپ ہو جاؤ برداشت کرو اللہ کے رسول کا حکم تھا علیہ چپ ہو جاتے پھر کھڑے ہوئے ابو سفیان کہا محمد کی بات کی جواب نہیں آیا علیہ سلاۃ وسلام ابو بکر کی بات کی جواب نہیں آیا عمر ابن الخطاب او خطاب کے بیٹے عمر عمر بن خطاب زندہ ہو کے نہیں اگر زندہ ہو تو اپنی زندگی کا ثبوت دو مجھ کو جواب دو عمر غصے میں آتے ہیں چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے تیور بدل جاتے ہیں اللہ کے رسول کفر عمر کو للکارے مشرق عمر کو للکارے کافر عمر کو للکارے میری غیرت ایمانی کے خلاف ہے مجھ کو اجازت دے میں منہ توڑ جواب دوں آپ نے کہا نہیں خاموشی اختیار کرو چپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا عمر چپ کر جاتے رضی اللہ عنہ خاموشی اختیار کرتے چوتھی مرتبہ ابو سفیان پھر کھڑا ہوا اس بار کھڑے ہو کے اس نے فضا کے اندر اعلو اعلو حبول اس نے کہا ایک ایک کرنے والو واحد واحد کرنے والو ایک رب کی دہائیاں دینے والو آج ہمارا حبل جیت گیا جیت گیا لات جیت گیا منات جیت گیا ہمارے بوتوں کی جے ہو شرکیہ نعرہ فضا کے اندر اونچا کیا شرکیہ نعرہ بلند کرتا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نعرے کو سنتے ہیں رسول اللہ سنتے ہیں علیہ السلات اللہ کے رسول کہتے ہیں علیہ اے عمر خاموش کیوں ہو چپ کیوں ہو آپ نے خود ہی تو کہا چپ چپ چپ خاموشی خاموشی خاموشی میں چپ رہا کہا عمر بات میری تھی گوارا کر لیا ابو بکر کی تھی گوارا کر لیا عمر تمہاری تھی گوارا کر لیا اور اب بات رب کی توحید کی ہے اب گوارا نہیں کہا کیا کروں کہا اٹھو اس نے شرکیہ نعرہ فضا میں اونچا کیا ہے تو رب کی توحید کے نعرے کو فضا میں اتنا اونچا کر دے اتنا بلند کر دے کہ دنیا کے سارے گندے نجس پلید کفریا شرکیا نعرے رب کی توحید کے نعرے میں دفن ہو کے رہ جائے اٹھو اب خبوشی والا نہیں عمر کھڑے ہوئے کہا اللہ اعلی و اجل کہا لات لات کرنے والے عزا عزا کرنے والے حبل حبل کرنے والے پتوں کی دہائیاں دینے والے سن ہمارا رب وہ کل بھی سب سے اونچا تھا وہ آج بھی سب سے بلند ہے آج بھی سب سے بلند ہے توحید کے کمپرومائز نہیں تو پہ سمجھوتا نہیں یہی مقصد حیات ہے یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے وما خلقت الجن الا ایک اللہ کی عبادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے تو ہیں آج معانی بھی سمجھ لے لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے مقصد حیات لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے لا الہ الا اللہ عبادت ایک اللہ کی کرنی کیسے ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے طریقہ وہ بتائے لا الہ الا اللہ نماز ایک اللہ کے لیے پنڈی کیسے ہے محمد الرسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں طریقہ وہ بتائیں گے علیہ السلام لا الہ الا اللہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے زکات کے لیے حج ایک اللہ کے لیے روزہ ایک اللہ کے لیے ساری عبادات ساری ریاضات ساری بندگیاں ایک اللہ کے لیے کرنی کیسے ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں طریقہ وہ بتائیں گے علیہ السلام حضرات ہمارے ہاں دنیا کے اندر خاندان بڑے ہیں قبیلے بھی بہت کنبے بھی بہت برادریاں بہت جماعتیں بہت تنظیمیں بہت فرقے بھی بہت لیکن یہ بات نوٹ کر لے اور لکھ لے اللہ تعالی کے ہاں دو ہی خاندان دو ہی قبیلے دو ہی کنبے دو ہی برادریاں دو ہی قسم کے لوگ ہیں دو ہی فیملیز ہیں دو ہی جماعتیں ہیں دو ہی تنظیمیں ہیں دو ہی فرقے ہیں دو ہی قسم کے لوگ بنیادی طور پہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں ایک وہ جو رب کی توحید کو ماننے والے دوسرے وہ جو رب کی توحید کا انکار کرنے والے ایک وہ جو مقصد حیات کو پہچان کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک اللہ کی عبادت وہ جنت کے مالک اور وارث بن جائیں گے دوسرے وہ جو رب کی توحید کا انکار کر کے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے دو ہی خاندان اللہ تعالیٰ کے ہاں دو ہی خاندان ہیں آپ دیکھ لیجئے نبی نوح علیہ السلام بیٹا سگا تھا سگا بیٹا تھا نگاہوں نے دیکھا کہ پانی کی لہروں کی نظر ہو رہا ہے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا میرے خاندان کو میرے قبیلے کو میرے کنبے کو میری برادری کو میرے اہل کو بچائیں گے اللہ نے کیا کہا تھا لئی سمن اہلک اور نوم رشتے حسب سے نہیں بنتے رشتے نصب سے نہیں بنتے رشتے خاندان سے نہیں بنتے رشتے کنبے قبیلے سے نہیں بنتے رشتے برادریوں سے نہیں بنتے رشتے بنتے ہیں تو میری توحید کی وجہ سے بنتے تیرا بیٹا بوتوں کی پوجا کرنے والا میری توحید کا انکار کرنے والا من سمینک وہ توحیدی خاندان میں سے نہیں ہے اس کا جہنم کی آگ ہے اللہ نے قانون بنا دیا ان اللہ لا این و ما دون اور جو شرک کو لے کے آئے گا وہ سر لے کے آئے گا جو غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنے والا ہوا وہ زبان لے کے آئے گا جو غیر اللہ کو پکارنے والی ہوئی وہ ہاتھ لے کے آئے گا جو غیر اللہ کے سامنے اٹھنے والے ہوئے وہ جھولی لے کے آئے گا جو غیر اللہ کے سامنے پھیلنے والی ہوئی کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو کسی پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو کسی نبی کا چچا کیوں نہ ہو کسی نبی کی بیوی کیوں نہ ہو جہنم سے بچ نہیں سکتا ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو نبی دو رسول اور دو پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کی ساری زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے نمونہ بنایا ہے حسنہ بنا دیا ہے ایک پیغمبر وہ تو جناب محمد علیہ السلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسنہ اور تم شادی بیا ویسے کیا کرو جیسے محمد کیا کرتے تھے علیہ السلات وسلام تمہارے گھروں کا ماحول ویسا ہو جیسا محمد کا تھا علیہ سلاۃ وسلام تم حکومت ویسے کیا کرو جیسے مدینے کا حکمران وہ حکومت کیا کرتا تھا تجارت کاروبار ویسے کیا کرو جو محمد کی تعلیمات کے مطابق ہو علیہ ہوسلام پہلے پیغمبر وہ تو جناب محمد علیہ اور دوسرے نبی پتہ ہے کون دوسرے نبی وہ جناب ابراہیم علیہ قد کانت لکم حسنت فی ابراہیم لوگو میں نے ابراہیم کی ساری زندگی کو تمہارے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے ان کے منحج کو پڑھو ان کی توحید کو پڑھو ان کے صبر کو پڑھو ان کی حق گوئی کو پڑھو ان کی استقامت کو پڑھو ان کی قربانیوں کو پڑھو ان کی حجرت کو پڑھو ساری زندگی تمہارے لیے ابراہیم کی اسوہ حسنہ ہے رول ماڈل ہے ایک نمونہ ہے ساتھی مالک کے ساتھ ہیں اللہ قول ابراہیم اللہ قول ابراہیم ہاں ہاں ابراہیم نے اپنی زندگی کے اندر ایک عمل ایسا بھی کیا ہے وہ عمل تمہارے لیے نمونہ نہیں تمہارے لیے اس وسنا نہیں تمہارے لیے رول ماڈل نہیں ہے تمہارے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے اے اللہ وہ عمل کون سا ہے کہ نبی کی ساری زندگی کو تو نے رول ماڈل بنا دیا ساری زندگی کو تو نے اسوہ حسنہ بنا دیا ساری زندگی کو تو نے بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا وہ عمل کون سا ہے جو ہمارے لیے نہ نمونے کی حیثیت رکھتا ہے نہ اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے نہ ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے وہ عمل کون سا ہے کہا لوگو ابراہیم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مشرق باب آزر کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی تم نے کبھی کسی مشرق کے لیے مغفرت کی دعا نہیں اللہ قول ابراہیم علی ابی کیوں ان اللہ ویغفر ما دون محدون کا اللہ کا قانون ہے دو ہی خاندان دو ہی قبیلے دو ہی کنبے دو ہی برادریاں دو ہی جماعتیں دو ہی فرقے ایک اہل توحید توحید کو ماننے والے دوسرے رب کی توحید کا انکار کرنے والے بدر کا مارکا بدر کا مارکا اسلام کی پہلی جنگ اسلامی فتوحات کا آغاز بدر کا مارکا ہوا اور بدر کے مارکے کے اندر ابن کثیر کے اندر موجود ہے کثیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے ایک صحابی جن کا نام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہاتھ میں تلوار ہے میدان کے اندر کودتے ہیں راستے کے اندر ایک کافر آتا ہے رکاوٹ بنتا ہے دیوار بنتا ہے گردن کو اکڑاتا ہے سینے کو چورا کرتا ہے ابو عبیدہ آؤ ذرا میرے ساتھ مقابلہ ہو جائے ٹکراؤ ہو ذرا ہو جائے ابو عبیدہ پہلو تہی سے کام لیتے ہیں کنارا کشی سے کام لیتے ہیں قریب سے گزر جاتے مقابلہ نہیں کرتے ابو عبیدہ دوبارہ میدان کے اندر کودے وہ کافر پھر رستے کی دیوار بنا پھر گردن کو اکڑایا پھر سینے کو چورا کیا ابو عبیدہ آؤ میری تلوار سے تلوار ٹکراؤ ذرا مقابلہ تو ہو جائے دوسری مرتبہ بھی ابو عبیدہ پہلو تہی سے کام لیتے ہیں کنارہ کشی سے کام لیتے ہیں قریب سے گزر جاتے ہیں تیسری مرتبہ ابو عبیدہ میدان کے اندر کودے بدر کے میدان کے اندر کودے وہی کافر وہی مشرق پھر رستے کی دیوار بنا رکاوٹ کو کھڑا کیا تلوار کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑا لہرایا ابو عبیدہ کو دعوت دی نام لیے میرا بت زندہ باد حبل زندہ باد لاد زندہ باد ان کے نام لیے ان کی تعریف بیان کی اس مرتبہ ابو عبیدہ نے تلوار کو فضا کے اندر لہرایا اور یہ نعرہ تکبیر اونچا کیا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ خاندان سے بڑا اللہ قبیلے سے بڑا اللہ ماں باپ سے بڑا اللہ اولاد سے بڑا بڑا بڑا اللہ اللہ اللہ فیکٹری کارخانے سے سے اکبر سب ہے اس نعرے کو لگانے کے بعد اپنی تلوار کو چلاتے ہیں اس کافر کی گردن کو تن سے جدا کرتے ہیں وہ زمین پہ گرتا ہے چشمے فلک نے دیکھا اصحاب نبی نے دیکھا میدان بدر نے دیکھا کہ ابو عبیدہ کی تلوار سے کٹ کے زمین پہ گرنے والا وہ کوئی اور نہیں ابو عبیدہ کا سگا باپ ہے ابو عبیدہ نے کیا کہا اللہ اکبر لوگوں رشتے حسب کی وجہ سے نہیں بنتے رشتے نصب کی وجہ سے نہیں بنتے رشتے خاندان کی وجہ سے نہیں بنتے رشتے قبیلی اور کنبے کی وجہ سے نہیں بنتے رشتے برادریوں کی وجہ سے نہیں بنتے رشتے اگر بنا کرتے ہیں تو اللہ کی توحید کی وجہ سے بنا یہی احساس یہی بنیاد ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یاد رکھیے گا یہی مقصد حیات ہے یہی زندگی کا مقصد ہے ایک اللہ کی عبادت اس راستے کے اندر اپنے بھی قربان اس راستے کے اندر بیگانے بھی قربان اس راستے کے اندر اپنی جان بھی قربان بس یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے سیرت الرسول رحمت للعالمین اور دیگر سیرت کی جو امہات القتب امہات القتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے جنگ کا موقع ہے اور جہاد کا موقع ہے ادھر لشکر کفار ہے ادھر لشکر اسلام ہے نبی علیہ السلاۃ نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے کہا میرے ساتھیوں وہ سامنے کون کہا لشکر کفار کس لیے آئے ہیں کہا لڑنے کے لیے کتال کرنے کے لیے کہا یہاں کیا ہونے والا ہے کچھ ہی دیر کے بعد یہاں جنگ ہوگی جہاد ہوگا کتال ہوگا گردنے کٹیں گی تیر چلیں گے تلوارے چلیں گی خون کے فوارے پھوٹیں گے ہاں ہاں سچ ہے مجھے بتاؤ آج کون ہے جو عین حالت جنگ میں محمد کے خیمے کی چوکی داری کرے گا علیہ السلام ایک صحابی کھڑے ہوئے دبلے سے پتلے سے کمزور سے ناتواں سے ضعیف سے نحیف سے ضعیف الوجود باریک وجود والے پتلے ہیں ناتواں ہیں کمزور ہیں اللہ کے رسول آپ کے خیمے کی چوکی داری میں کروں گا آپ نے اس کے جسم کی ناتوانی کو دیکھا وجود کی کمزوری کو دیکھا کہا نہیں تو ناتواں ہے تو ضعیف کمزور ہے باریک وجود والا ہے تو بیٹھ جا اللہ کے رسول کا حکم تھا وہ بیٹھ جاتے علیہ السلاۃ وسلم آپ پھر اعلان کرتے آج کون ہے جو محمد کے خیمے کی چوکی داری کرے گا علیہ وہ پھر جلدی سے کڑا ہو جاتا ہے اللہ کے رسول میں آپ کے خیمے کی چوکی داری کروں گا آپ نے کہا تو ضعیف نہ تمام کمزور تو تو نحیف ہے بیٹھ جا اللہ کے رسول کا حکم تھا وہ پھر بیٹھ جاتا علیہ السلام آپ نے تیسری مرتبہ اعلان کیا آج کون ہے جو میرے خیمے کی چوکی داری کرے گا وہ کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہوتے ہی کہتا ہے اللہ کے رسول السلط وسلم بیٹھنے کا حکم بعد میں دیجیے گا پہلے میری ایک عرض تو سن لیجئے کہا بتا تیری عرض کیا ہے کہا میری عرض یہ ہے کہ میرے وجود کی ناتوانی کو نہ دیکھیے میرے ایمان کی توانائی کو میرے وجود کی کمزوری کو نہ دیکھیے میرے ایمان کی مضبوطی کو دیکھیے میرے جذبات کی مضبوطی کو دیکھیے جو بار بار بڑے مجمع میں مجھے کھڑے ہونے پہ مجبور کر رہا ہے بتائیے اس تلوار کا حق کیا ہے میں حق ادا کر دوں گا آپ نے تلوار اس کے ہاتھ میں تھمائی اور ساتھ ہی کہا میرے ساتھی ایسا کرنا کٹنا گوارا کر لینا مرنا گوارا کر لینا خیمے سے ہٹنا گوارا نہ کرنا خیمے سے الگ ہونا گوارا نہ کرنا کہتا ہے ٹھیک ہے تلوار کو پکڑتا ہے جنگ شروع ہوتی ہے قتال شروع ہو جاتا ہے جہاد شروع ہو جاتا ہے یہ چوکی دار یہ پہرے دار یہ جانثار دار کی حیثیت سے چوکی داری کر رہا ہے پہرے داری کر رہا ہے خیمے سے بار کھڑا ہے تلواریں چلتی ہیں تیر چلتے ہیں کردنے کرتی ہیں خون کے فوارے پھوٹتے ہیں ایسے عالم کے اندر ایک تیر آتا ہے اس صحابی کے وجود میں آ کر پیوست ہو جاتا ہے خون کا فوارہ پھوٹتا ہے دوسرا تیر آتا ہے دوسرا سوراخ کر دیتا ہے دوسرا خون کا فوارہ پھوٹتا ہے تیسرا تیر آیا تیسرا سوراخ کر دیا چوتھا آیا چوتھا سراہ کر دیا پانچواں آیا چھٹا آیا ساتواں آیا آٹھواں آیا اور بقول امام ابن عبد البر ستر تیر یکے بعد دیگرے آتے گئے ستر تیروں نے اس کے وجود میں ستر سلاک کر دیے ستر خون کے پوارے پھوٹے اور یہ نڈال ہو کے زمین پہ گر صحابہ اکرام اس کے اردا گردی کٹھے ہوتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں یا اپنی نگاہوں کو کھولتا ہے کہتا ہے کیا کرنے لگے ہو کہا تم کو اٹھانا چاہتے ہیں پوچھا کس لیے کہا وہ سامنے خیمہ ہے وہاں مرہم پٹی کا انتظام ہے تمہیں وہاں پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ تیرے وجود سے تیروں کو نکالا جائے تیرے زخموں کے اوپر مرہم کو رکھا جائے تاکہ تیرے زخموں کو مرہم لگایا جائے وہ کہتا ہے مجھ کو چھوڑ دو میں ذمہ داری کو نبھا رہا مجھ کو چھوڑ دو حکم رسول پہ عمل کر رہا ہوں علیہ السلام علیہ السلام ساتھی کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اپنے فرض کو ادا کر دیا تو نے ذمہ داری کو نبھا دیا ستر تیروں نے تیرے وجود میں ستر سوراخ کر دیے ہیں ستر خون کے فوارے پھوٹ چکے ہیں تو نے ذمہ داری کو نبھا دیا کہتا اللہ کے بندو کیسی بات کر رہے ہو میں نے ذمہ داری کو نبھا دیا میرے ہاتھوں کو دیکھو پکڑنے کی طاقت موجود ہے میری نکاحوں کے اندر دیکھنے کی طاقت موجود ہے میری زبان کے اندر بولنے کی طاقت بولنے کی طاقت موجود ہے میرے دل پہ ہاتھ رکھو دھڑکنے کی طاقت موجود ہے میرے سینے کے اندر سانس کا آنا جانا ابھی باقی ہے میری رگوں کے اندر خون کے قطرات ابھی باقی ہے کیسی بات کرتے ہو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا جب تک میری نگاہوں میں دیکھنے کی طاقت رہے گی جب تک میرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رہے گی جب تک میرے دل کے اندر دھکنے باقی رہیں گی جب تک میرے سینے کے اندر ایک بھی سانس باقی رہے گا خیمے سے نہیں ہٹوں گا کہا میں نے یہ وعدہ کیا تھا حضرات جن لوگوں نے مقصد حیات کو سمجھ لیا تھا وہ جانتے تھے کہ مقصد حیات بھی یہ ہے مقصد موت بھی یہی انسان کی زندگی کا مقصد ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ کی بندگی ایک اللہ کی پہچان لا الہ الا اللہ یہ ہے مقصد زندگی لا الہ الا اللہ یہ ہے مقصد حیات یہ ہے مقصد حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو سنتے ہیں شور کی آواز سنتے ہیں خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا جانسار آپ کا چوکی دار آپ کا پہرے دار ستر تیروں کو اپنے وجود پہ لیے زمین پہ گرا ہوا ہے آپ اس کے سر کو اٹھاتے ہیں نبوت والی گود میں رکھتے ہیں اپنی نگاہوں کو کھولتا ہے سامنے چہرہ نبوت اس کو دکھائی دیتا ہے نبی علیہ السلام وسلام اپنے ہاتھ کو اس کی نگاہوں پہ رکھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام اپنے ہاتھ کو ہٹا لیجئے پوچھا کس لیے کہا اس لیے کہ میں آپ کے چہرہ پر انوار کا دیدار کر سکوں اور اسی حالت میں مر سکوں تاکہ قیامت کا دن ہو اللہ مجھ سے پوچھے بتا کس حال میں آیا تھا میں اللہ سے کہوں کہ اللہ میدان جہاد تھا تیرے دین کی سر بلندی کے لیے نکلا ہوا تھا تیرے نبی کی خیمے کی چوکی داری کر رہا تھا ستر تیروں نے میرے وجود کے اوپر ستر سوراخ کر دیے تھے میں نڈال ہو کے زمین پہ گرا ہوا تھا میرا سر نبوت والی گود میں تھا اور میری نگاہیں اس چہرے کا دیدار کر کر رہی تھی جس چہرے کو حالت اسلام میں دیکھنے والی آنکھوں پر تو نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا یہ صحابہ اکرام تھے جن کو مقصد حیات کا علم تھا جان بھی قربان کر دیتے ان کو پرواہ نہیں تھی اسی حالت کے اندر ضرورت حیات حضرات معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا خفا نہ ہونا میں آپ کو نہیں جانتا آپ مجھ کو نہیں جانتے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ بھی وقت نکال کے آیا ہوں میں گفتگو کرنے بیٹھا ہوں اکثر احباب مجھ کو نہیں جانتے اور میں ان کو نہیں جانتا پہلی ہی ملاقات ہے ناراض نہ ہونا ضرورت حیات ضرورت حیات آج ضرورت حیات کو ہم نے مقصد حیات بنا لیا مقصد حیات بھول بیٹھے مقصد حیات ہم کو یاد نہیں ہے آج ضرورت حیات اس کے اندر اسراف بھی ہے تبصیر بھی ہے اس میں فضول خرچ بھی ہے اسی کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے کھانا ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا لیا لباس ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا لیا گھر ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا لیا کاروبار ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا لیا تعلق داری ضرورت تھی ہم نے مقصد بنا لیا زندگی کا مقصد وہ اللہ کی عبادت تھی جس کو بلا بیٹھے ہیں ہماری محنتیں ہماری کوششیں ہماری تعلیم بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں تو دنیا کے لیے کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دنیا کے لیے کسی سے رشتہ استوار کرتے ہیں تو دنیا کے لیے تعلق ہے تو دنیا کے لیے دنیا دنیا دنیا اسی دنیا نے ہم کو نماز نہیں پڑھنے دی اسی دنیا نے ہم کو مسجد سے دور کر دیا اسی دنیا نے ہم کو حرام کھانے پہ مجبور کیا اسی دنیا نے ہم کو چہرے پہ داری نہیں رکھنے دی اسی دنیا نے ہمیں رشوت کھانے پہ مجبور کر دیا اسی دنیا نے ہمیں سود کا مال کھانے پہ مجبور کر دیا اسی دنیا نے ہماری بہن کو بے پردہ کر دیا اسی اسی دنیا نے ہمیں اسلام سے دور کر دیا اسی دنیا نے ہمیں دین سے دور کر دیا سنت سے دور کر دیا حدیث سے دور کر دیا پردے سے دور نماز سے دور اسی جھوٹ کے قریب ہے غیبت کے قریب ہے فحاشی کے قریب ہے سارے گناہوں کے قریب ہے نیکیوں سے ہم دور ہیں ضرورت حیات کو ہم نے مقصد حیات بنا لیا ہے یہ دنیا کی جو زندگی تھی یہ جو دنیا ہے پتہ ہے اس کی مثال کیا تھی ایک اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہمارے گھروں کے اندر ٹوائلٹ ہوتا ہے یا ہمارے گھروں کے اندر ٹیشو پیپر ہوتا ہے کون دل لگاتا ہے ٹیشو پیپر سے ضرورت تو اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اٹھایا استعمال کیا اور پھینک دیا دیکھنے میں اچھا بھی ہے نرم بھی ہے خوبصورت بھی ہے لیکن کوئی اس سے محبت نہیں کرتا نہ محبت کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے وہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے جب ضرورت پڑتی ہے اس کو نکال کے ہم اپنے پسینے کو صاف کر لیتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیتے ہیں ڈسٹ بین کے اندر اس کو پھینک دیتے ہیں بس اس کا اتنا ہی کام تھا وہ اللہ کے بندو یہ دنیا کا کاروبار یہ رشتہ داریاں یہ تعلق داریاں یہ دنیا کا مال یہ بزنس کاروبار یہ کوٹیاں یہ لباس یہ گھر مکان یہ تو ضرورت تھی ضرورت ہم نے مقصد بنا لیا جب ہم نے ضرورت کو مقصد بنایا ہم اپنے مقصد سے بالکل مقصد کو بھلا بیٹھے اللہ کے بندو ارجیا نکم ارجیا نکم آؤ پلٹ آؤ نبی کی سنتوں کی طرف آؤ پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف آؤ پلٹ آؤ پیغمبر انقلاب محمد علیہ السلام وسلام کی تعلیمات کی طرف اللہ نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے اسوا بنایا ہے پتا ہے کیوں بنایا ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کیوں نمونہ اس لیے نمونہ تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی محفوظ ہو جس کی سیرت محفوظ ہو جس کی چال ڈھال محفوظ ہو ذرا ان عیسائیوں سے پوچھو ان موسا کے ماننے والے یہودیوں سے پوچھو یہ کیا ہم مانتے ہیں مانتے تو ہم ہیں ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس نبی عیسیٰ کی سیرت محفوظ ہے ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس نبی موسیٰ کی زندگی محفوظ ہے یہ اعجاز ہے ہمارے نبی کا یہ خاصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کو محفوظ کر دیا رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے بالکل اسی طرح میری نبی کی زندگی اور سیرت کو بھی محفوظ کر دیا پیدائش سے لے کر وفات تک ایک ایک ادا ایک ایک حرکت ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی آپ کا کھانا آپ کا پینا آپ کا پہننا آپ کا اوڑھنا آپ کا بچھونا آپ کا بولنا آپ کا دیکھنا ایک ایک ادا ایک ایک حرکت اللہ رب العزت نے ویسے ہی محفوظ کر دی ہے جیسے قرآن مجید کو محفوظ اسی لیے کہا کتاب و سننا تمہارا بولے بھائیو یہ ہے مقصد آؤ اپنی ضرورتوں کو پسے پش ڈال دو یہ ضرورت نہیں ہے یہ اسراف ہے یہ تبذیر ہے اپنے مقصد کو پہچانیے جب ہم نے اپنے مقصد کو بھلایا اور اپنی ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے تب یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر یہ پریشانیاں یہ دکھ اور غم ہمارے اوپر ٹوٹے ہوئے آخری باتیں ہیں وقت کافی آپ کا لے چکا ہوں آخری باتیں یہی ہیں کہ چلتے چلتے تمام احباب اپنے دل ہی کے اندر اپنے من ہی کے اندر اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں اے اللہ میں نے اپنی زندگی گزاری ہے میں دیکھ رہا ہوں صاحب و فہم یہاں تشریف فرما ہے ستر اسی سال کے بزرگ بھی بیٹھے ہیں چالیس سال کے لوگ بھی بیٹھے ہیں پچیس بیس سال کے نوجوان بھی یہاں تشریف فرما ہے اپنی نگاہوں کو بند کیجئے اپنے ماضی کو دیکھیے اپنے گزرے ہوئے ایام کو دیکھیے سالوں کو دیکھیے روز و شب کو دیکھیے لیل و نہار کو دیکھیے صبح و مسا دیکھیے زبان کا بولنا آنکھوں کا دیکھنا کانوں کا سننا ہاتھوں کا پکڑنا اپنے تعلقات دیکھیے اور غور کیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو کتنا کو پایا ہے کتنے کو ہم کامیاب ہیں کتنے کو ناکام ہے بھائیو ایک ایک گناہ کو یاد کرو نوجوانوں تم بھی بزرگوں تم بھی میں بھی اس حال کے اندر آنے والی میری بہنیں میری مائیں بھی اپنے اپنے گناہ کو یاد کرو ایک ایک غلطی کے اوپر اللہ سے معافیا مانگو توبہ کرو استغفار کرو اے اللہ وہ بھی گناہ تھا معاف کر دے اللہ وہ بھی گناہ تھا معاف کر دے اللہ وہ بھی کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے اللہ میں مقصد کو بلا بیٹھا تھا تو نے مجھے کس لیے پیدا کیا تھا میں بلا بیٹھا ضرورت میرا مقصد بن گیا ہے ایک ایک غلطی کے اوپر توبہ کر لو کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا اللہ آئندہ نہیں کروں گا اللہ معاف کر دے اللہ یہ بھی معاف کر دے اللہ وہ بھی معاف کر دے اللہ نماز نہیں پڑھتا تھا اب پانچ وقت کا نمازی بن جاؤں گا اللہ نبی کی سننے سے مخالفت تھی داڑھی رکھ لوں گا اللہ ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی تھیں اللہ کروں گا اللہ میں سگریٹ پیتا تھا میں شراب پیتا تھا میں جوا کھیلتا تھا اللہ میں نوجوان تھا میرے تعلقات ناجائز بھی تھے میں زنا کے رستے پہ تھا اللہ مجھ کو معاف کر دے اللہ مجھ کو معاف کر دے دے اللہ مجھ کو معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا اللہ میں اپنے مقصد کو پہچان گیا اپنے مقصد کو پہچان گیا اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان گیا پھر میرے رب کا اعلان ہے میرے رب کا اعلان ہے یبدل اللہ سیاح حسنات یدل اللہ سیئاتہم حسنات اے بندے آجا آجا ستر سال اسی سال کے بڑھاپے میں آجا چالیس سال پچاس سال کی عمر میں آجا بیس پچیس سال کی جوانی کے اندر آجا آجا تیرے کتنے گناہ ہیں زنا کو لے کے آجا چوری کو لے کے آجا غیبت کو لے کے آجا نشے کو لے کے آجا بدکاری کو لے کے آجا تو جھوٹ کو لے کے آجا تو حرام کمائی کو لے کے آجا تیرے کتنے گناہ ہیں زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے تیرے گناہوں سے بڑا ہوا ہو اور سمندروں کے اوپر جتنی جھاگ ہے جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہے سہرا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کے برابر تیرے گناہ ہے سر لے کے آ آنسو بہانے والی نکاہیں لے کے آ میرے عذاب سے ڈرا ہوا دل لے کے آ گناہوں پر شرمندگی لے کے آ پاپوں پر ندامت لے کے آ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ اور عصم لے کے آ ایک بار آ کے اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا دے مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنی کبریائی کی قسم کہ تو سر سجدے سے بعد میں اٹھائے گا میں تیرے سارے گناہوں کو پہلے معاف یبدل اللہ سیئاتہم حسنات میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں آ میرے ساتھ زیادتی کرے ہم تو صرف معاف کرتے ہیں جہاں میں نے تیری غلطی معاف کر دی جہاں تیری ظلم کو معاف کر دیا تیری زیادتی کو معاف کر دیا اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے حاکموں کے حاکم بادشاہوں کے بادشاہ زبردستوں کے زبردست اپنے رب کی بارگاہ میں آیا ہے تجھے پتا چل گیا ہے کہ تیرا کوئی خالق ہے تو نے اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان لیا تجھے میری معرفت حاصل ہو گئی ہے تو میرے سامنے جھکا ہے نانا یہ میری بارگاہ ہے یہ رب الجلال رب جلال ہے یہ اللہ رب العزت ہے جیسے اللہ رب العزت ہے ان کی معافی کی شان بھی باسی ہے اللہ کہتے ہیں نہیں میں معاف نہیں کرتا میں معاف نہیں کرتا میں گناہوں کو معاف نہیں کرتا میرا اعلان ہے میرا اعلان ہے زانیوں کے لیے چوروں کے لیے بدکاروں کے لیے گنہ گاروں کے لیے سب کے لیے یہ بدل اللہ ہو ہم حسنات اور سر کو جھکا مجھ کو پکار آنکھوں سے آنسو گرا توبہ کر استغفار کر رجوع کر پلٹ میں تیرے گناہ معاف نہیں کروں گا گناہوں کو نیکیاں بنا یہ اللہ کی شان ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میرے پاس آیا ہے اب میں تجھے دوں گا تو اپنے خالق ہونے کی حیثیت سارے گناہوں کو نیکیاں بنا ڈالیں گے بس یہی باتیں ہیں جو آپ سے کی ہیں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہماری کے کائنات جو باتیں بھی کی آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی اللہ اس کے اندر جو حق اور سچ ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ اس میں جو غلطی اور خطا ہے اللہ درگزر کرتے ہوئے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے دعا فرمائے کہ اللہ ہمارا آنا قبول و منظور فرما لے اللہ جو بھائی انتظامیہ والے ہیں اللہ ان کے انتظامات کو قبول و منظور فرما ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما اے اللہ ہمارے بڑے ہی پیارے عالم دین حافظ عبد الجبار شاکر صاحب حافظ اللہ اللہ ان کو رہائی عطا فرما اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اللہ ہمارے بیچ میں آئے ہمیں اس وقت کا انتظار ہے اللہ ہمارے بھائی وقاص کو بھی رہائی عطا فرما اگر جتنے بھی اہل ایمان اہل توحید اللہ مومنین مواحدین علماء اللہ جو پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اللہ سب کو رہائی عطا فرما اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما رسوائی فرما اللہ جو مشکلات میں کھڑے ہیں ان کی مشکل کشائی فرما اے اللہ ہمارا آنا یہاں قبول و منظور فرما اللہ منتظمین کا انتظام کرنا قبول و مرحوم سا اللہ اس پروگرام کو نظر بس سے محفوظ فرما واخر دعوانا الحمد للہ جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم اللہ مزید فزید